معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے نمازیں پڑھی اور حج کیا عطا بن یسار کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ معاذ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا یا نہیں تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق بنتا ہے کہ اس کو بخش دے اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اپنی پیدائشی سرزمین میں ٹھہرا رہے معاذ نے کہا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چھوڑ دو وہ عمل کرتے رہیں اس لیے کہ جنت میں سو درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فردوس جنت کا اعلیٰ اور سب سے اچھا درجہ ہے اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں لہٰذا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تیس یہ حدیث صحیح ہے